حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس قبیلہ عبد القیس کا وفد آ گیا ہے اس وقت ہم میں سے کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ پہنچ گئے ہیں اچانک وہ لوگ آئے اور سواریوں سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے ان کے سردار حضرت اشج مالک بن منظر اثری رضی اللہ تعالیٰ باقی رہ گئے وہ بعد میں حاضر ہوئے وہ قیام گاہ پر اترے سواری کو بٹھایا اپنے سفر کے کپڑے ایک طرف رکھے یعنی سفر کے کپڑے اتار کر دوسرے پہنے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اشج تمہارے اندر دو ایسی عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں بردباری سے اور سہج میں کام کرنا انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ چیز میرے اندر فطری طور پر موجود ہے یا بعد میں پیدا ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ چیز تمہارے اندر فطری طور پر موجود ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستاسی